حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو یوں فرماتے اللہم ربنا لک الحمد یہاں سے لے کر من شیئم بعد یہاں تک یعنی اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے اس قدر کے آسمان و زمین بھر جائیں اور ہر وہ چیز بھر جائے جو تو ان کے بعد چاہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سڑسٹھ